عبیدہ سلمانی نے یہ روایت بیان کی اور مذکورہ بالا حدیث کی روایت کیا ابراہیم بن یزید ناخعی کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کیا بھلا آپ مختار بن ابی عبید سقفی کو انہی میں سے سمجھتے ہیں انہوں نے کہا یہ تو ان سب کے سرداروں میں سے ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو پینتیس